سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے کیا حرام طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیراسی